السلام علیکم جناب جناب خیریت اچھا حضرت رات بھی آپ سے گزارش کی تھی یہ تحقیقات سامنے ہے اس میں دو باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک تو لکھا ہوا ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے مادے سے پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے اور حضرت عیسیٰ السلام محض اپنی والدہ کے مادے سے پیدا ہوئے ہیں تو نسبتاً حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کثیف ہیں زیادہ کثیف ہیں پھر ظلمات کے لفظ بھی آئے ہیں قدورات کے بھی آئے ہیں جی کثافتوں کے لفظ بھی آئے ہیں پھر وہ سب کے لیے قیاس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل کیا گیا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کثیف کہنا یہ آپ کی تنقیص اور مذمت اور عیب لگانا نہیں ہے حضرت صحیح یہ میرے سامنے ہے ایک کتاب ہے نسیم الریاض شریف اور دوسری کتاب ہے زرقانی شرم واہب شریف تو ان میں لکھا ہوا ہے کہ منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں ہی او آب من سب فلان عالم اللہ وسلم عابه آبہ یا يسبه اسی طرح کی عبارت یہ شفا شریف اور نسیم الریاض صفحہ نمبر تین سو پینتیس پر ہے تین سو پینتیس جلد نمبر چہارم اور جو ہے یہ زرقانی شرح مواقع جو ہے اس کے پرانے چھاپے میں صفحہ نمبر تین سو پندرہ پہ ہے صفحہ نمبر تین سو پندرہ اور جلد نمبر اس کی پانچ ہے جس کے حاشیے پر زاد المعاد ہے اور اسی طرح کی عبارت دی ہے فلان عالم فقط آب یا یسب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی کے متعلق کسی نبی کے متعلق یہ کہنا کہ فلان آپ سے عالم ہے تو یہ تو عائب لگانا ہے اور موجب قاتل ارتداد ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہنا کہ کثافتیں اور وہ بھی علیہ السلام کی نسبت زیادہ ہیں یہ کیا ہے حضرت یہ ارتقاد بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو توہین اور عیب لگانا ہے یا نہیں ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تو اس کے مطابق تو ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کہیں اور زیادہ ان کے پاکیزگی ہوگی اور لطافت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پر باپ ہے تو یہ جناب نے اس اس کا کتاب کو آپ نے پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے آپ کی کتاب کو اس کے اندر اس بات کا ذکر نہیں آیا حالانکہ یہ تو ایک اعتقادی اور اصولی مسئلہ ایسا ہے کہ جو قطعیات میں سے ہے اور جی

کہ اس عبارت کے پیش نظر وہ تو الفاظ بہت ڈھیلے ڈھالے اور بہت کمزور رقیق الفاظ ہیں ان کو کوئی شرع حکم نہیں کہا جا سکتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عبارت پر شرع حکم کیا لگتا ہے میں شاید کوئی مزید کوئی غور فکر کی ضرورت ہو اس لیے اس تناظر میں جو مجھے سمجھ آیا کہ اس طور پر جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے باقی وہ جو نقل کر رہے ہیں تو وہ عبارت وہ پیس سے نقل کر رہے ہیں وہ شریفوں کا معاملہ تھوڑا آگے چلے گا نا معاملہ بجائے اس کی ہم کسی پہنچے کسی بہتر نتیجہ کی طرح تو کوئی کوئی اور کام خراب نہ کر بیٹھے نہیں حضرت بات یہ ہے تو ادھر شان دیکھیں یہی جو مسئلہ ہے اس میں یہ مسئلہ جو چھڑا ہوا ہے اس کے اندر کام کتنا خراب ہوگا یا کتنا خراب ہو رہا تھا یہ تو اعتقادی مسئلہ اتنا بڑا عظیم کہ علماء نے اتنا شدید حکم لگایا کہ فلان آنام و اور کثافت کہاں اور پھر کثافت ابراہ حضرت علیہ السلام کی تھوڑا سا آپ غور فرمائیں ٹھنڈے گڑھ سے جی۔ کافی ساری جو ہے نا وہ نقل کی ہیں نبرانی نہیں جو جواہر سے کافی ساری ان کو دیکھ لی اگر اس قسم کے جو فضلہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لکی لوگ تھے اور بڑے محتاط تھے تو پھر وہ اگر اس طرح کی چیزیں نقل کریں اور ان کی تردید نہ کریں تو پھر میرے خیال ہے ہم اس طرح کے جو ہیں بہت سنگین احکامات ان کی لگانے میں ذرا تعمل کریں گے کہ اس طرح کی صورت کی تھی اس میں کوئی زیادہ کوئی غلط نہ ہو جائے ہماری طرف سے جی جی لیکن آپ جواہر کو نا جواہر جو ہے نا رحم اللہ تعالیٰ کی

جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نا اس قسم کے جو تقابل جو ذکر کیے نا نا میں وہ یہ جو ہے تحقیقات کے کہہ لو کہ وہ جو ماسٹر کی طرف میں نے اشارہ عرض کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا جواہر سے کافی ساری چیزیں نکل گئی ہیں تو بس اس میں دیکھیے گا مگر اس طرح کے جو لوگ ہیں اب اب اب فاضل آدمی ہیں بوند بانی رہا اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی کتاب نبوت مصطفیٰ صاحب نے کاغذ پہ کر لیا ہم ان کو مطلب راستے کو لکیلا سمجھتے ہیں نا اس میں تو میرے خیال سے کوئی رائٹ کوئی نہیں ہوگی جی نہیں میری گزارش میری گزارش یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں کر رہا یہ تو اپنی طرف سے وہ ایک یعنی اپنے جس کو کہیں وہ

ہوگا یہ نے ایسی چیزیں جو کوئی نقل کی ہیں تو ان پر بھی چلو میں دیکھ کر ہاں, ہاں، میں نا یہ ضرور بڑے بڑے جی وعلیکم السلام کیا